وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حدثنا عبد الله بن ابي بكر ومسلم نحوه قال حدثنا الاسود بن شيبان عن ابي نوفل بن ابن ابي اقرب ان اباه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر قلت بابي انت وامي زدني قال زدني زدني صم يومين من كل شهر قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قويا فقال قويا قويا حتى ظننت لن يزيدني ثم قال صم ثلاثا من كل شهر یہ حدیث ہے حضرت ابو اقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں پوچھا روزے سے مراد نفلی روزے کہ نفلی روزے کتنے رکھا کروں اور کن کن اوقات میں رکھا کروں یہ پوچھا یعنی رمضان کے روزے تو ہر مسلمان پر فرض ہیں ہی وہ ان کو معلوم تھے لیکن نفلی روزے رکھنا چاہتے تھے تو پوچھا کہ کتنے نفلی روزے رکھا کروں کن کن اوقات میں رکھا کروں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوم من کل ہے ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو ایک نفلی روزہ ہر مہینے رکھ لیا کرو تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بھی ابھی انت و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ضد نہیں مجھے اور زیادہ بتائیے یعنی ایک روزہ مجھے کم لگ رہا ہے مہینے میں ایک روزہ رکھنا مجھے کم محسوس ہو رہا ہے تو مجھے اور زیادہ بتائیے تو حضرت وسلم نے قدر ناگواری کے انداز میں وہی بات دوہرا دی اس مجھے اور بتائیے مجھے اور بتائیے جیسے کسی آدمی کی کوئی بات ناگوار ہوتی ہے تو اس کو آدمی جب آپ نے دوہرا دیتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوہرایا کہ مجھے اور بتائیے مجھے اور بتائیے چلو تم یوم یہ بالکل لکھا مہینے میں دو روز رکھ لیا تو کل تو ابھی اندر امی جتنی تو پھر کہا کہ میرے ماں باپ آپ کو قربان ہوں مجھے اور زیادہ بتائیے اجدنی ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو کافی قوی محسوس کرتا ہوں میرے اندر طاقت اچھی ہے اور میں دو سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں ہر مہینے میں تو رسول کریم علیہ میں پھر ان کی بات کو کرایا میں اپنے آپ کو کبھی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کبھی سمجھتا ہوں کہتے ہیں کہ بار بار آپ نے دوہرایا وہی جملہ میرا اور یہاں تک کہ مجھے پھر ڈر لگا میں خاموش ہو گیا کہیں آپ آپ کو ناگوار ہو رہا ہے آپ برا سمجھ رہے ہیں اس لیے میں خاموش ہو گیا میں اور مجھے خیال ہوا کہ اب دو سے زیادہ کی مجھے اجازت نہیں دیں گے لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اچھا چلو مہینے میں تین روزے رکھ لیا یہ ہے واقعہ جو حضرت ابو وہ آخر وغیرہ داروں بیان فرماتے ہیں مخصوص ترقی کا حدیث کا یہ ہے کہ نفلی عبادتیں انسان کو بہت اچھا ہے کہ کرے لیکن اس میں بہت زیادہ کی ہرس ابتدائی سے یہ بعض اوقات انسان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہو بلکہ تھوڑا کرے لیکن پابندی سے کرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ بھی بین پل سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو کو محبوب ہے جس کی آدمی پابندی کرے چاہے تھوڑا ہی نہ ہو لیکن ایک وقت میں تو جوش میں آ کر بہت زیادہ کر لیا اور پھر بعد میں ڈھیلے پڑ گئے اور جتنا تھوڑا بہت کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا تو یہ پسندیدہ بات نہیں ایک گھٹا بہت زیادہ کر لیا پھر کم کر لیا گندے دار طریقے سے کرتا رہے تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں یہ زیادہ پسند ہے کہ آدمی تھوڑا کرے مگر پابندی سے کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے نفلی اعمال کے بارے میں کہ اپنے اعمال جتنے کرو جتنی تمہارے اندر خوب اچھی طرح طاقت ہو اور پابندی سے اس کو نبھا سکو اس سے زیادہ مت کرو اور جو اس میں آ کر زیادہ کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں بعد میں اوقات آدمی کو پشیمانی ہوتی ہے تو دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین یہ فرمائی ان کو اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے اور بتائیے تو وہی میرا کلمہ دوہرا دیا ناگواری کے انداز میں دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ کہ ہر انسان کے اپنے جذبات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم سے زیادہ کام کرنے کی فکر شروع کر دیتا ہے لیکن بعد میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو اس واسطے آپ نے کچھ ہمت افزائی نہیں چنانچہ جو بزرگ شیخ تربیت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مرید اور اپنے صاحب تعلق کے ساتھ اس بات کا ملازہ کرتے ہیں کہ اس میں کتنی طاقت ہے اسی حد تک جس کو نبھا سکے اتنا ہی جب کوئی آدمی نیا نیا اصلاح کی راہ میں قدم رکھتا ہے دین کی طرف آتا ہے تو ایک دم سے جوش بہت ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ ساری رات عبادت کروں دل چاہتا ہے کہ ہر وقت ذکر کروں ہر وقت تصویرات کروں یہ بھی نفل کر لوں وہ بھی نفل پڑھ لوں لیکن اگر کسی شیخ کی رہنمائی کے بغیر وہ یہ کام شروع کر دے تو بعد اوقات مفید کے بجائے مضر ہو جاتا ہے تو اس واقعہ شیخ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے کہ نہ تو حد سے آگے بڑھے اور جتنا کر سکتا ہو پابندی سے نبھا کر اتنا ہی کرے اس سے زیادہ نہیں اللہ چنانچہ بزرگ ہمارے بزرگ حضرت حکیم علمت رسول اللہ تعالیٰ رہو اور ان کے سلسلے کے لوگوں کا مشائق کا یہ معمول رہا کہ جب کوئی مریض کو معمولات کچھ بتاتے ہیں نا کہ بھائی یہ صبح کو یہ تلاوت کیا کرو اتنی تلاوت کرو اتنی تجبیات پڑھو اتنے ذکر کرو تو بعض اوقات شروع میں جب نیا نیا آدمی کرتا ہے تو اس کو وہ کم معلوم ہوتے ہیں اور وہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے اور بتائیے تو ہمارے حضرت حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہد کا طریقہ یہ رہا کہ وہ کچھ اور بتانے کے بجائے اسے کہتے ہیں کہ جب تمہارا زیادہ کرنے کو دل چاہے تو جو معمولات بتائے ہیں انہیں کو دوبارہ کرتے نیا معمول بنے بتا انہیں کو دوہرا لو تاکہ نیا معمول مقرر کر کے پھر کبھی چھوڑ دے انسان تو یہ بری بات ہے معمول اتنا ہی بناؤ جتنا نبھا کر کر سکو اور یہ ایک مرتبہ کر لیا اور پھر بعد میں چھوڑ دیا اس کی برکت نہیں ہوتی اس میں فائدہ نہیں ہوتا تو خیر العمل ابیم علی پل تو یہ تو پہلی وجہ حضرت حضور وسلم نے یہاں منع فرمایا اور بس رکھ دیکھ کر اجازت دی کا مہینے میں ایک روزہ رکھو زیادہ رکھ دو اور زیادہ زیادہ تین رکھو تو وہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ کہ ایسا نہ ہو کہ شروع میں جوش میں بہت زیادہ کر لیں بعد میں چھوڑ دیں اور دوسری وجہ ایک اور ہے وہ یہ کہ بعض اوقات آدمی شروع میں پابندی بھی کر لیتا ہے پابندی بھی کر لیتا ہے شروع میں لیکن اس پابندی کے کرنے کے نتیجے میں اپنی نفس پر اور اپنے گھر والوں پر ضرورت سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس پابندی کے نتیجے میں اور اس سے بعض اوقات دوسرے حقوق پامال ہوتے ہیں تو نفلی عبادتوں میں آدمی زیادہ لگ گیا تو اپنے گھر والوں کو خود پراموٹ کر بیٹھا وہ خوب ادا کرتی اور جب اور آگے بڑھا تو شروع میں جوانی کے اندر تو طاقت تھی بڑھاپے میں جا کر وہ اوپر میں جا کر اب وہ مجھے وہ گرم محسوس ہونے لگی وہ زیادہ معمول جو ہے وہ گرم محسوس ہونے لگا تو کیوں ایسا کام کیا جائے کہ جس سے دوسروں کے حق پامال ہونے کا اندیشہ ہو اور جو بعد میں جا کر گرام معلوم ہونے لگے تو اس واسطے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی نہیں فرمائی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے معروف صحابی ہیں اور بڑے عابد ظاہر بزرگ تھے عبادت بہت کرتے تھے اور شروع میں جب فضائے اسلام میں ان کا حال یہ تھا کہ روز روزہ رکھتے روزانہ ہر روز دن میں روزہ اور رات میں ساری رات عبادت دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہے یہاں تک کہ ان کی اہلیہ جو تھی وہ بیچاری ان کو کوئی وقت نہیں ملتا تھا ایسا کہ جس کے جن میں ان کے ساتھ کوئی بے تکلفی کا معاملہ کیا کر سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ملی تو آپ نے حضرت ابراہ محمد کو منع فرمایا فرمایا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہر روز روزے سے ہو ہر رات ساری رات عبادت کر رہے ہو تم دیکھتے نہیں کہ میں میں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والا ہوں اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں تو اس واسطے یہ سب کام ایک ساتھ چلنے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بس تم نے عبادت شروع کر دی تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے تمہاری ملنے جلنے والوں کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے ان سب کو حق ان سب حقوق کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے یہ نہیں کہ بس عبادت کی طرف گئے تو بس باقی ساری چیزیں چھوڑ تو پھر دوسری بات میں آتا ہے کہ حضرت عمر امرانوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر مجھے تو پھر مجھے خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے تو سارے آپ کو تو معصوم بنایا ہے آپ سے تو کوئی کبھی کوئی خطا سرد ہو نہیں سکتی اور اگر کوئی ہو بھی بھول چوک تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے کہ اگلے پچھلی سب بھول چوک بھی معاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کو اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں لیکن ہم تو انسان ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں گناہ بھی ہوتے ہیں خطائیں بھی سررت ہوتی ہیں تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ تلافی ہوتی رہے تو اس واسطے زیادہ عبادت اگر ہم کریں تو اس وجہ سے کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جو سب کے حقوق ادا کرو اور یہ اکٹھے ایک ساتھ روزے رکھنا ٹھیک نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ اچھا رسول اللہ کیا کروں کتنی عبادت کروں روزے کے بارے میں پوچھا کتنے روزے رکھیں تو شروع میں آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو ان سے فرمایا اور تین روزے وہ ایام بیس کے یہ جو چاندنی راتیں جس میں کہ چاند مکمل ہوتا ہے اس کو ایام بیس کہا جاتا ہے تیرہ چودہ پندرہ تو ان میں تین دن روزے رکھ لیا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر عمل کے اوپر دس گنا ثواب دیتے ہیں ایک عمل کرے انسان تو اس کا دس گنا ثواب ملتا ہے تو ایک روزہ رکھا تو دس روزوں کا ثواب تو تین روزے رکھے تو تیس روزوں کا ثواب اس لیے تین روزے اگر رکھو گے تو پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا گلاب محمد نے آپ سے یہ فرمایا یہ فرمایا بس گلاب محمد نے فرمایا رسول اللہ انی ہوتی کو اکثر اب مل رہا یہ بات کیا کہ میں نے تو طاقت اس سے بھی زیادہ کیا ہے مہینے سے میں تین سے زیادہ رکھ سکتا ہوں تو آپ نے اس طرح کچھ اور اضافہ فرمایا جب وہ اور اضافہ کرنے کو کہنے لگے تو حضرت غلام عمر نے کہا کہ اصل میں اس سے بھی زیادہ کتافت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ حضرت داؤد علیہ صاحب السلام کے طریقے پر روزہ رکھا کرو سوم داؤدی جس کو کہتے اور علیہ صاحب السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے بس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو اگر عبد اللہ عام فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ روزانہ ایک دن روزہ رکھتا اور ایک دن افطار کرتا فرماتے ہیں کہ جب بڑے ہو گئے عمر زیادہ ہو گئی ساری عمر پابندی کی ایک دن روزہ ایک دن افطار ایک دن روزہ ایک دن افطار اور جب عمر زیادہ ہو گئی تو ابلاک محمد کہتے ہیں کہ اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں میں نے اپنے اوپر اتنی مشقت ڈالی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ نہیں کم کرو اور مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو یہ کافی ہے تو کاش کہ میں آپ کی اس بات کو مان لیتا اور اسی پر اتباع کرتا کیونکہ اب پورا ہونے کے بعد مجھے یہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا یہ میرے اوپر گرا معلوم ہونے لگا ہے مجھے شاپ ہونے لگا ہے تو اس واسطے اب اگر چھوڑتا ہوں تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے میں نے ایڈ کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور اگر نہیں چھوڑتا تو اب میں مذہب اور مشقت اٹھا رہا ہوں تو اب مجھے پچھتاوا آتا ہے کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس نے اجتبا کیا ہوتا کہ تین روزے رکھ لیے جب امر آخر میں جا کر فرما رہے ہیں جو بات وہ آخر میں فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پہلے دن دیکھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ جوش میں آ کر زیادہ رکھنا شروع کر دیں پابندی بھی کر لیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب ان کو گرا معلوم ہوگا اور مشکل مشکل محسوس ہوگی جب اللہ تبارک کو بتا رہے ہیں کہ مشکل مشقت نہیں ڈالی تو تم کیوں کے اوپر ڈالتے جسے فرمایا کہ اپنے اعمال میں اتنا ہی کرو جس کو جس میں طاقت ہو اور نبھا کر کرتا ہوں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین پر تو نفلی عبادتیں میں دو باتیں ہیں دو انتہائیں ہیں افراد اور تفریح کی جن کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے ایک انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ نفلی عبادتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اللہ بتائے کہ ہم جیسے یہ نیم مولوی جو ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کتاب میں یہ پڑھ لیا کہ نفلی عبادت کے معنی یہ ہے کہ وہ کرے تو ثواب ہے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں تو چونکہ یہ پڑھ لیا کہ نفلی عبادت کے معنی یہ ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب ہے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں تو یہ سوچتے تو کریں کیوں جب گناہ نہیں اس کو چھوڑنے کے اوپر تو اس کی اہمیت دل میں نہیں پیدا ہوتی اور اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ مد فضول ہے الحمد للہ تو اس واسطے نفلی عبادتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس کا شوق نہیں ہوتا اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی اس کو اختیار کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا یہ بڑی خراب بات ہے نہ بڑی خراب بات ہے نفلی عبادتیں یہ صحیح ہے کہ ان کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں اللہ میں نے فرض نہیں کی لیکن یہ اللہ جل دلال کے ساتھ تعلق اور محبت کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے کہ آدمی اللہ جل دل کے بارگاہ میں نفلی عبادتیں بھی انجام دے اس کو بالکل ترک نہ کرے ہمارے والا ڈاکٹر صاحب صلی اللہ صلاح تعلقہ وہ فرمایا کرتے تھے جو فرائض اور واجبات جو ہیں یہ اللہ جل جلد کی عظمت کا حق ہے اللہ جل دیالوب کی عظمت اور جلال کا حق ہے ان کا حکم ہے وہ تو ماننا ہی ہے وہ تو کرنا ہی ہے فرائض اور واجبات اور نوافی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے کہ آدمی اپنی اللہ جس اللہ نے مجھے ہر آن ہر لمحے انعامات کے بارش سے نوازا ہوا ہے ہر آن ہر لمحے اس کی اتنی نعمتیں میرے اوپر برس رہی ہیں کیا میں اتنا بھی نہ کروں کہ اپنی طرف سے کوئی نفلی عبادت اس کی بارگاہ میں انجام دے دوں یہ بڑی ناشکری کی بات ہے اور بڑی حق محبت کو ضائع کرنے والی بات ہے میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے قانونی حق کسی بھی رشتے میں ایک قانونی حق ہوتا ہے اور ایک محبت کا اور تعلق کا حق ہوتا ہے مثلا شوہر اور بیوی کا ہے معاملہ اس میں ایک قانونی حق ہے قانونی حق کیا ہے کہ شوہر بیوی کو نفقہ دے اور مہر دے یہ قانونی حق ہے اس کا اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے صرف اس قانونی حق پر اتباع کرے نفقہ تو دے رہا ہے مہر بھی دے دیا پورا لیکن کبھی اس کے ساتھ کوئی ملاقفت کا معاملہ نہیں کرتا کبھی اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر نہیں آتا کبھی اس کو کوئی محبت سے پیار سے بات نہیں کرتا تو یہ اس نے قانونی خوش حق تو ادا کر دیا لیکن محبت کا حق تو ادا نہ ہوا اس محبت کا حق ادا نہ ہونے کی وجہ سے تعلقات خوشگوار نہیں ہو سکتے اور اس تعلقات میں جوانی زندگی کی لطف حاصل نہیں ہو سکتا تو صرف قانونی تعلق قائم رکھنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ آدمی کچھ محبت کا بھی ادا جانا کرے باپ بیٹا ہے تو باپ بیٹے میں ایک قانونی تعلق ہے جب جب تک نابالغ ہے بیٹا تو اس کا کا باپ کے ذمہ واجب ہے اب باپ رب کا کو لیکن ساری عمر کبھی بیٹے کو کوئی ہدیہ نہیں دیا کوئی تحفہ نہیں دیا ساری عمر کبھی کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جو اس کی خوش کرنے والا ہو تو یہ قانون ایک خشک تعلق تم نے قائم کیا بیٹے سے اور محبت کا حق ادا نہ یا اس کے برعکس جو بیٹا ہے ماں باپ ہے تو ماں باپ کا حق ایک قانونی ہے کہ اگر ماں باپ وطن معذور ہو جائے تو اولاد کے ذمہ واجب ہے تو ان کا نفقہ ادا کرے تو نفقہ ادا کر دیا قانونی حق ادا کر دیا لیکن کبھی ڈھنگ سے ان سے جا کے بات نہیں کرتا کبھی ان سے ان کا حال نہیں پوچھتا کبھی ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کی بات نہیں کرتا تو حق ادا کیا بس اور یہ مغربی آج کل جو مغربی تہذیب آئی ہے نئی اس نے یہی تعلق قائم کر لیا ہے اولاد اور ماں باپ کے ساتھ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جو ہے ان کو نرسنگ ہوم میں بھیج دیتی ہے اور وہاں وہ پڑے ہوئے ہیں نرسنگ ہوم میں اور وہاں ان کا نفقہ تو جاری ہے اور نرسنگ ہوم والے سے کہہ دیا ہے کہ بھائی مہینے مہینے مجھے بل بھیج دیا کرو اس کا اب وہ باپ اور ماں جو وہاں نرسنگ ہوم میں پڑے ہیں وہ اولاد کی شکل کو ترستے ہیں اور بات کرنے والا کوئی نہیں ملتا میں نے خود اپنی آنکھ سے وہاں امریکہ کے اخبار میں یہ ایک اشتہار پڑا کسی بوڑھے کا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ سے آ کے بات کر لیا کرے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ بات کر لے تو اس کو دس ڈالر دوں گا جو دس ڈالر کی اجرت پر کسی کو بات کرنے کے لیے منگوانا چاہتا ہے حالانکہ اولاد موجود ہے لیکن وہ اپنا قانونی حق اس نے تھوڑا بہت ادا کر دیا کہ اس کا بل ادا کر ختم ایک نرسنگ ہوم والے نے بتایا کہ ایک مرتبہ کسی بوڑھے کا انتقال ہو گیا تو اس نے اس کے بیٹے کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو صاحب دادے نے فون پر کہا کہ وہ مجھے بڑا افسوس ہے انتقال ہو گیا تو مگر یہ آج افسوس ہے کہ آج میں بہت مشغول ہوں تو آپ ایسا کریں کہ اس کو دفن کرنے کا انتظام کر دیں اور بل مجھے بھیجنے میں بل ادا کر دیں یہ بیٹے صاحب نے یہ قانونی حق جو احسان کیا وہ یہ کیا کہ اس کو بل تحٹی و تقسیم کا بل ادا کرنے کا ذمہ داری لے لی اور افسوس کا اظہار کر دیا نرسنگ مبارک نے دفن کر دیا بیٹے کو توفیق سکتی بھی نہ ہوئی کہ آ کر جنازے شریک ہو جائے تو یہ قانونی حق ادا کرنے والی بات ہے محبت کا حق ادا نہ ہوا تو اللہ تلو سے جو شخص صرف فرائض پر اکتفا کرے واجبات پر اکتفا کرے اور نوافل کی طرف کبھی دھیان ہی نہ دے اور اس کو مد فضول سمجھے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ انگریز اور امریکن جو اپنے باپ کا یا ماں کا قانونی حق ادا کر رہے ہیں اور کا صاحب کو ادا نہیں کر اللہ تلے دلو کے ساتھ تعلق اتنا تو ہو کہ آدمی نفلی عبادتوں کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار ہیں تو ایک انتہا یہ ہے کہ نفلی عبادتوں کو کچھ بھی نہ سمجھنا ان کی طرف دھیان نہ دینا ان کا شوق نہ ہونا ان کی طرف جذبہ نہ ہونا اور یہ بڑی خراب بات ہے میں ہم جیسے نیم مولویوں میں اکثر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس واسطے کہ جب تاریخ پڑھتے ہیں نا فرض واجب و مستحب اور نفل کی جب تاریخ فقہ میں اور اصول فقہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں بڑے درجے نظر آتے ہیں جو فرق اتنا درجہ ہے میری واجب کہی ہے پھر اس کے بعد سنت ہے پھر موقع ہے پھر غیر موقع ہے اور پھر نفل ہے اگر مستحب ہے اب مستحب کیا تو بالکل آخر میں آتا ہے کہ کرو تو ثواب نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں تو دماغ یہ کہتا ہے کہ کیا ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بیان فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ ایک صاحب بیان فرما رہے تھے باتیں ہو رہی تھی اتنے میں آزان ہو گئی عالم صاحب سے بیان ہو آزان ہو گئی تو کسی نے کہا کہ آزان ہو گئی ہے جواب دے آزان کہا کہ ہاں معلوم ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے مستحب ہے مطلب یہ کہ چونکہ فرض واجب نہیں ہے لہذا اس کا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو اس طریقے سے اس کی ناقدری کرنا نفلی عبادتوں کی مستحب بات کی یہ بہت خراب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے پائے گی رواق ضرور ہونے چاہیے انسان کی زندگی کے معمولات میں داخل ہونے چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو اجمائین کو دیکھو کہ جو کسی نفلی عمل فضیلت کا عمل معلوم ہوا تو اس کی طرف رغبت حضرت عبداللہ عمر کا واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ان کو حضرت ہرارا نے ایک مرتبہ یہ حدیث سنائی کہ اللہ جب کسی کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے نماز جنازہ ہوتی ہے تو نماز جنازہ میں جو آدمی شریک ہو اس کو اللہ تعالیٰ ایک قیرات کے برابر فرماتے ہیں قیرات ایک پیمانہ ہوتا تھا اس کے برابر ادا فرماتے ہیں اور ایک قیرات جو جنت کا ہے وہ بہت پہاڑ کے برابر ہے تو ایک قیرات اجر ادا فرماتے جو آدمی جاتا ہے جنازے کے ساتھ اور جہاں تک شامل رہتا ہے جب تک کہ جنازے کی تنظیم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو احتراس مزید فرماتے ہیں اس طرح انہوں نے ایک حدیث سنائی حضرت اللہ محمد نے پہلے یہ حدیث نہیں سنی سنتے ہی فرمایا عبداللہ محمد نے کہ ہائے افسوس کہ ہم نے پہلے یہ حدیث نہ سنی اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے قیرات ہم نے ضائع کر دی یعنی موقع آیا تھا کہ ہم یہ اجر حاصل کرتے لیکن کیونکہ حدیث نہیں سنی تھی اس وقت اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی ہم نے ضائع کر دیا ہمیں افسوس ہے کہ وہ محروم رہے تو چھوٹی چھوٹی فضیلت کے اعمال کی طرف بھی صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اتنی رغبت کا اظہار فرماتے ہیں مسلمان کو نوافل اور مستحبات کی طرف اتنا دھیان تو ہونا چاہیے جو ان کو اعتماد ان کو کوشش کر کے اختیار کریں اتنے فضائل اعمال پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں جو فلاں عمل کیے فضیلت فلاں عمل کیے فضیلت فلاں ذکر کیے فضیلت فلاں دعا کیے فضیلت تو بھائی یہ بحث پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ عمل کرنے کے لیے ہے تو اس واسطے ان کو اہمیت کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک انتہا امتحا دوسری انتہا یہ ہے کہ اوقات نوازی اور مستحبات کی طرف اتنا آدمی جھک جاتا ہے اور اتنا زیادہ اس میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے فرائض اور واجبات کے حقوق پامال ہونے جو جو حقوق فریضہ ہیں واجب ہے انسان کے لیے وہ پامال ہونے جیسا جیسے کبھی میں نے مثال محمد رضی اللہ کے واقع تو اس کے اس میں غلو کرنا غلو شروع کر دیتا ہے غلو کے نتیجے میں آدمی فراز واجبات سے قابل ہو جاتا ہے تو یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں نوافل نوافل مستحبات کو اپنی زندگی کا جز بنانا بھی چاہیے اور ساتھ میں اس میں مبالغہ اور غلو بھی ہونا چاہیے اب کس جگہ کس حد پر جا کر رکے انسان یہ معاملہ ہے جس میں کسی رہ, کسی رہبر کی رہنما کی ضرورت وہ بتاتا ہے کہ بھائی اس حد تک جاؤ یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے اس سے آگے بڑھ جاؤ وہ جو کوتا ہی ہوتی ہے اس پر بھی متنوع کرتا ہے کہ نہیں یہ نہیں بلکہ یہ کام کرو اہتمام سے کرو اور جہاں مبالغہ یا زیادتی ہونے لگتی ہے تو وہاں روک بھی دیتا ہے اور یہ حقیقت نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی میراث ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امبیا کے وارثین تک عطا فرماتے ہیں ان کے ذریعے پھر یہ دوسروں تک پہنچتی ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی نفلی عبادتوں کو معمول بنانے سے پہلے کسی رہبر کسی رہنما کسی شیخ کی ہدایت لے لو اس ہدایت لینے میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ تمہارے حالات کے مطابق تمہارے حالات کے مطابق اس کی مقدار صحیح متعین کر دیں اس میں افراد اور تفریح نہ ہوگی اور دوسرا فائدہ ایک اور وہ فائدہ یہ ہے کہ خود اپنی تجویز سے کوئی عمل کرنے میں وہ برکت نہیں جو کسی اللہ والے کی طرف سے تجویز کر کے ہوئے عمل میں جو برکت ہے کہ جب کوئی شیخ کوئی بڑا تجویز کرنے کا یہ کرو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے حضرت حکیم اگر حجم المت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے نکلے یعنی آپ کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام رات میں تحجد کے وقت اٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھنے کے لیے کہ کون کس طرح عبادت کر رہا ہے آپ نے ایک گشت لگایا صحابہ کرام تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ عبادت کر رہے تھے رات اعظم کی نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے آہستہ الفاظ آہستہ آواز آپ گزر گئے حضرت فاروق اعظم کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ غلط آواز سے تلاوت کر رہے ہیں خوب زور سے خیر آپ نے دیکھ کر لے آئے اگلے دن دونوں کو بلایا حضرت صدیش اکبر سے پوچھا کہ ابو بکر میں رات کو گزرا تھا میں نے دیکھا کہ تم بہت آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہو تو کیا وجہ اس کی آہستہ کیوں کرتے ہو آہستہ آواز تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا فرمایا کہ اسما نہ میں جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو سنانے کے لیے تھوڑی سی آواز بھی کافی یعنی اللہ جل جلد کو سنانا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو سنانے کے لیے کوئی بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں وہ اگر آہستہ آواز کو بھی سننے والا ہے اور بلند آواز کو بھی سننے والا ہے تو جس کو سنا مخصوص تھا اس کو سنانے کے لیے میں نے مختصر آواز مختصر دھیمی آواز میں پڑھنا شروع کیا تو تو بننا چاہیے جواب بڑا خوبصورت کیا صدیق اکبر لیکن ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حضرت اکبر سے فرمایا کہ کہ کلیلا تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بڑھا دو اتنا آہستہ نہ پڑھو تھوڑا سا بڑھا دو فاروق اعظم سے پوچھا کہ بھائی تم بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے رات کو تلاوت بہت زور سے کر رہے تھے نماز میں تو اتنی زور سے کیوں کرتے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ وسنان وہ ترد الشیطان کہ میں سونے والے کو جگاتا ہوں شیطان کو بگاتا ہوں اتنے زور سے پڑھنے کے نتیجے میں وہ جو سور سو رہا ہوگا وہ جاگے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو اور شیطان کو بگاتا ہوں شیطان بھاگے اس واسطے کرتا ہوں انہوں نے اپنے مزاج کا جواب دیا فاروق اعظم نے تو حضرت نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم تھوڑا سا دھیما کر لو اپنی آواز میں ان سے فرمایا تھوڑا پڑھا لو ان سے فرمایا کہ تھوڑا دھیما کر لو یہ حدیث معروف ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے حضرت حکیم تالا ترو فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بات تو ہے ہی کہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ ولاقہ سلاطی کا تو خاطر کیا وقت بھی گالی کا کہ نماز میں نہ بہت زور سے پڑھنا چاہیے نہ بہت آہستہ پڑھنا چاہیے بلکہ درمیانی آواز سے پڑھنا چاہیے یہ قرآن کا حکم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے حکم کی تعمیل بھی مقصود تھی لیکن ساتھ ہی یہ بات کہ اگر کے دونوں حضرات کا نقطۂ نظر اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک تم کر رہے تھے اپنی تجویز سے اب میری تجویز سے کرو گے تو اب میری تجویز سے کرو گے تو اس میں میری تجویز کی برکات شامل ہوں گی اور اب جو کرو گے اب جو کرو گے وہ اتباع سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اس میں حاصل ہوگی اس پر حضرت نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنی تجویز سے کوئی نفلی عبادت شروع کر دے سواب تو اس میں بھی ہے لیکن برکت جتنی کسی بڑے کے کہنے سے شروع کرنے پر ہوتی ہے وہ محض اپنی تجویز سے کرنے پر نہیں اس واسطے جب کسی شیخ سے رجوع کیا جاتا ہے اور وہ تجویز کرتا ہے کہ یوں کرو تو اس میں علاوہ اس عمل کی برکات کے شیخ کی تجویز کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہے اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اپنے معمولات مقرر کرنے میں خود اپنی خدرائی سے کام نہ لو بلکہ کسی شہر سے رہنمائی حاصل کر کے اس کی تجویز حاصل کرو اللہ تعالیٰ آپ سب نے عطا فرمائے آگے حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما هذه؟ هذه بکالی ہادی ریف الاب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کسی جگہ پر تو وہاں ایک بدبو دار قسم کی ہوا کے جھونکے آنے شروع ہوئے یعنی ایسے جھونکے آنے شروع ہوئے جن میں تھی بہت سب تو سب حیران سے ہوئے تھے کہاں سے آ رہی ہے بدبو اتنی شدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاحب کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے آپ نے خود فرمایا کہ یہ بدبو ہے ان لوگوں کی جو مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ در حقیقت کچھ منافقین ہیں جنہوں نے اس وقت کچھ مسلمانوں کی غیبت کی ہے ریبت کرنے والے منافقین ہیں ان, کے انہوں نے ریبت کیا کچھ مسلمانوں کی اس ریبت کی بدبو پھیل گئی ہے طرف اللہ تو اس بدبو کو جو ریبت سے پیدا ہوتی ہے اس وقت اللہ جل جلالہ نے عالم محسوس میں دکھا دیا تنگوا دیا تاب تاکہ ریبت کی کراہیت اس کی شناخت اس کی قباہت اور اس کا گھناؤنا ہونا صحابہ کرام پر واضح ہوتا ہے اب آپ کہو کہ بھائی یہاں تو ہمارے معاشرے میں دن رات دیوت ہو رہی ہے ہمیں تو کہیں بدبو نظر نہیں آتی نہ بدبو کا کوئی جھونکا آتا ہے نہ کوئی بدبو کی سگائی دیتی ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے وہ اچھے ہوں یا برے اللہ تعالیٰ نے ایک عالم ایسا بنایا ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں اس عالم مثال میں ہر عمل کی ایک شکل ہے اور ہر عمل کا ایک خاصہ ہے یہ ہمیں عالم اپنے جو آنکھوں سے اپنے خواب خمسہ سے وہ عالم نظر نہیں آتا اس کی کچھ جھلک نظر آتی ہے خواب میں خواب میں دیکھتے ہو نا خواب کے اندر مختلف قسم کی صورتیں مختلف قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ عالم مثال کی جھلک ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے ورنہ عام وہ عالم مثال عام حالات میں نظر نہیں آتا اور جتنے اعمال ہیں اچھے یا برے اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صورتیں بنائی ہوئی عالم مثال کے تو جتنے گناہ ہیں ان سب کے اندر ان کی سب کی شکل بڑی گھناؤنی ان کی بو بھی گھناؤنی ان کی شکل بھی گھناؤنی ان کا انداز بھی گھناؤنا ہر چیز اس کی بہت ہی خبیص ہے لیکن اگر وہ آج دکھا دیا جائے وہ عالم مثال دنیا کو تو آزمائش ختم ہو جائے آزمائش ختم ہو جائے اس واسطے کہ جو کچھ گناہوں کی حقیقت ہے وہ عالم مثال سے بالکل کھل کر اس طرح سامنے آ جائے تو کبھی کوئی آدمی گناہ کے پاس بھی نہ جائے اس کی صورت کو دیکھ کر تو دنیا نے کے لگانے آزمائش کے لیے بنائی ہے اس واسطے وہ عالم مثال خام حالات میں دکھایا نہیں جاتا لیکن کبھی کبھی خاص افراد کو یا کبھی کبھی کسی خاص مواقع پر اس عالم مثال کی کچھ جھلکیاں اللہ تبارک بتا رہے اس دنیا میں بھی دکھا دیتی تو صاحب کرام کو وہ جھلکی یہاں پر دکھا یہ غیبت جو کر رہے ہو دیکھنے میں بڑی مزیدار معلوم ہو رہی ہے اور بڑا لطف آ رہا ہے غیبت کرنے میں لیکن حقیقت میں یہ انتہائی بدبودار انتہائی گھناؤنی چیز ہے تو اس کا ایک نمونہ صاحب کرام کو دکھانے کے لیے یہ ہوا چلا دی گئی عالم مثال مقصود در حقیقت یہ تھا بیان فرمانا کہ غیبت جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اور ہر مسلمان کو اس سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے اللہ اور افسوس یہ ہے کہ جتنی خطرناک ہے جتنی سنگین ہے جتنی گناونی ہے اتنا ہی ہمارا معاشرہ اس میں بری طرح مبتلا ہے غریبت ایسی چھا گئی ہے مجلسوں پر ملاقاتوں پر گفتگو پر کہ اس سے بچاؤ کوئی اللہ کا بندہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہے جو محفوظ رہتا ہے ورنہ اکثر و بہتر مبتلا ہو جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ریبت کی برائی دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا جو فساد ہے اور اس کے اوپر جو عذاب ہے وہ دل میں نہیں بیٹھا ہوا حالانکہ فساد اور عذاب اس کا اتنا شدید ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اشد من الزنا ریبت غیبت دن کاری سے زیادہ شدید ہے شدید اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہے مسلمان کی زنا کاری سے بھی زیادہ شدید اب آپ اندازہ کرو کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے لیکن اگر کوئی مسلمان زنا کاری میں مبتلا ہو جائے اور لوگوں کو لگ جائے تو وہ کتنا اس سے نفرت کریں گے اور اس عمل سے نفرت کریں گے اس کو برا سمجھیں گے کتنا عیب لگائیں گے اس کو اور وہ نقو بن جائے گا معاشرے کے اندر لیکن غیبت ہوتی ہے رات مجلسوں میں تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا نہ اس کو اتنا معجو سمجھتے ہیں نہ اس ایسے آدمی کو اتنا قابل ملامت سمجھتے ہیں جو غیبت میں مبتلا ہو اس سے معلوم ہوا کہ دل میں غیبت کی شناخت اور قباحت دل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے اگر دیکھو بیٹھی خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی مسلمان کو وہ شخص جائے تو شراب پی لے تو کتنا ہی آدمی گیا گزرا ہو مسلمان وہ جو اس نے پہلے شراب نہیں پی اگر کوئی آدمی اس کو پلانا چاہے زبردستی تو اس کو طے آ جائے گی اور وہ اس کو ہٹا دے گا اور نلٹ بننے پر تیار ہو جائے گا گھر نہیں ہوگا خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی مسلمان کو خنزیر کھلائے تو تیار ہوگا کوئی خنزیر کھانے پر اس لیے کہ خنزیر کی اور شناخت دل میں بیٹھی ہوئی الحمدللہ شراب کی بھی بیٹھی ہوئی اس واسطے وہ کام نہیں کرے گا لیکن قیمت کرنے پر آمادہ چلنے میں ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی خرابی دل میں بیٹھی ہوئی نہیں اس کو معمولی چیز سمجھ رکھتا ہے اور یہ سمجھ رکھتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں اگر ہو گیا تو ہو جانے دو حالانکہ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اس کی اتنی تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ اس کو بدبودار ہوا کی شکل میں دکھایا گیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک مردار کے پاس سے مردار کے پاس سے اور اس میں بدبو اٹھائی تھی مردار کتے کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ یہ مردار یہ جو پڑا ہوا ہے جس کی گھناؤنی چیز ہے اور اس کو اگر کوئی جانور کھائے تو تم اس سے گن کرتے ہو لیکن اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی ریبت کرے تو اس سے زیادہ قبیض کام جیسے مردار کا کھانا کیونکہ پرانے کریم نے یہ فرمایا کہ ریبت کھانا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا یعنی ایک تو گوشت کسی انسان کا انسان بھی اپنا بھائی اور وہ بھی مردہ اس کا گوشت ہے انسان جتنی وہ بری بات ہے اتنا ہی کسی مسلمان کی ریبت کرنا بری بات ہے یہ باتیں دل میں بیٹھی ہوئی نہیں اس کی وجہ سے اچھے خاصے دیندار نمازی سب سے اول کے پابند جماعت کے پابند تعجب پڑھنے والے و اذکار کرنے والے تصویرات پڑھنے والے علم کے اندر مشغول رہنے والے مگر قیمتیں قیبتیں ہوئیں مسجدیں قیمتوں سے آباد یہ بڑی خطرناک بات ہے اور جب تک کہ انسان اس کی صنعت کو دل میں بٹھا کر عزم اور تہیا نہ کرے قیمت قیمتیں بچوں گا اس وقت تک اس سے بچنا مشکل اور بڑی اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ غیبت کرتے بھی ہیں اور تعمیل کر کے اس کو حلال بھی کرنے کی کوشش کرتے یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کو گناہ سمجھے تو ندامت ہوگی کبھی شرمسار ہوگا توبہ کی توفیق ہو جائے گی لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کی تعمیل کرے کہ نہیں یہ گناہ نہیں تھا ارے اعظم اللہ یہ بڑی خطرناک تو ریبت میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعویل کر کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا اکثر و بہتر ایسا ہوتا ہے تو بھائی کیا ریبت رہی کسی کی برائی کی اس کے پیٹ پیچھے تو یہ بھائی کیا ہے میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں یہ بات یعنی یہ ریبت اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں حالانکہ منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو اگر اس کا برائی سے تذکرہ کیا ہے تو ہر حال میں غیبت ہے ہر حال میں غیبت ہے کیونکہ ریبت کی جامع مانے تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں فرماتے دی ذکر کا کا بیما یخرا اپنے کسی بھائی کا ذکر کرنا اس انداز میں جس کو وہ ناپسند کرتا اس کو اگر پتا چل جائے کہ میرا ذکر کیا گیا تھا اس طریقے سے تو وہ اس کو ناپسند کرے یہ بھی ہے اب چاہے تم اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو اس سے کوئی بحث نہیں اگر ایسے انداز میں کیا جو اس کو ناگوار ہو تو غیبت ہے اور گنا ہے اس یہ کہنا کہ مفت بھی کہہ دوں گا اس سے کوئی جان بخشی نہیں ہوتی یہ بھی ہے خرابی باقی کسی آدمی میں موجود ہے ایک عیب اس میں پایا جاتا ہے ایک غلطی اس نے کی ہے اور تم اس عیب کا ذکر کر رہے ہو تو اس سے پیٹ پیچھے کر رہے ہو تو اگر جس انداز میں کر رہے ہو جس سے اس کو ناگوار گزرے تو یہ غیبت ہے چاہے وہ سچی بات ہو چنانچہ حدیث میں فرمایا کہ جب آپ نے غیبت کی تعریف کی کہ غیبت کہتے ہیں کسی بھی اپنے بھائی کا ذکر کرنا ناپسند ایسے انداز میں جو اس کو ناپسند ہو تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ انسان اپنی ماں ماں کہ اگر میں جس کی ریبت کر رہا ہوں باقی اس میں وہ برائی پائی جاتی ہو جو میں برائی بیان کر رہا ہوں تب بھی ریبت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ برائی واقعات پائی جا رہی ہوگی تب تبھی تو غیبت ہے اور اگر وہ واقعات نہیں ہے اور جھوٹی بات کر رہے ہو تو غیبت کے ساتھ بہتان ہے وہ اس طرح ہے وہ الگ گنا ہے جھوٹ بولنے کا افطرا کرنے کا بہتان طرح نہیں لیکن جو حقیقت میں برائی پائی جا رہی ہے اس کا ذکر کرنا بھی کیا ہے غیبت ایک صاحب ایک مرتبہ مجھے خط میں لکھا انہوں نے جی آپ بہت کہتے رہتے ہیں کہ ریبت حرام ہے ریبت حرام ہے اور ریبت کو چھوڑنا چاہیے تو اس نے بہت لمبا چوڑا خط لکھا مجھے کہ اگر ریبت کو چھوڑ دیں تو زندگی بے کیش ہو جاتی یعنی زندگی بے لطف ہو جاتی کہتے ہیں کہ ہمارے مجلسوں کا مزہ ہی جاتا رہا اگر ریبت ختم کر دی تو مجلسوں کا لطف جاتا رہا اور ہم بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کر ہی نہیں سکتے اس کے بغیر گزارا کیسے ہو اب وہ ان کے ذہن میں تصور آیا کہ بھائی زندگی کا لطف غیبت سے ہے اور مجلسیں جو آباد ہیں وہ غیبت سے آباد ہیں اور اس کے بغیر مجلسیں جو ہیں وہ بے لطف ہو جائیں گی تو میں نے ان کے جواب میں لکھا کہ یہ اصل میں آپ کو اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ دوسروں کی غیبت کی جاتی ہے تو آپ کو زندگی کا لطف آتا ہے لیکن اگر وہ غیبت آپ کی ہو مجلسوں کے اندر تو اس وقت پوچھوں گا آپ سے کہ یہ پر لطف ہے مجلس یا بے لطف ہے جس مجلس میں آپ کی قیمت کی جا رہی ہو آپ کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں اور آپ کے پھر بتایا جائے کہ آپ مجلس کے اندر یہ کام ہوا تھا اللہ بچائے جب مت الٹی ہوتی ہے عقل خراب ہوتی ہے تو انسان یہ باتیں سوچنے لگتا ہے ذرا یہ سوچو کہ جس تم بھائی کی قیمت کر رہے ہو اگر تمہاری تمہارا ذکر تمہیں پتہ چلے کہ فلاں مجلس میں تمہارا ذکر ہوا تھا اور تمہاری برائیاں بیان کی گئی تھی اور تمہارا مذاق اڑایا گیا تھا اور تمہیں تاکہ آمید انداز میں تمہارا تمہارا تذکرہ کیا گیا تھا کیا گزرے گی تمہارے دل کوئی آدمی ہے جو اس کو پسند کرے کہ میرا ذکر میری میرے پیٹ پیچھے برائی کے ساتھ ہو جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کام تو دوسروں کے لیے تمہاری وہ مجلس کے کا لطف کا ذریعہ بن گیا بھائی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو اور وہ ناپسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرتے ہو تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر برائی کے ساتھ نہ ہو تو پھر دوسروں کا ذکر بھی برائی کے ساتھ نہ ہو اگر کسی میں کوئی خرابی ہے عیب ہے تو چپ کیسے تنہائی میں اسے جا کر بتا دوں جا کر بتا دوں کہ آپ کے اندر فلاں عیب ہے اور فلاں خرابی ہے آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تنہائی میں اس کو بتا دوں یہ مومن کا کام لیکن پیٹ پیچھے ذکر کرتے پھرنا اس کو بدنام کرنا یہ مومن کا کام ہمارے حضرت والا کی باتیں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں حضرت صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کہ حدیث میں آتا ہے المؤمن المؤمن مومن ایک مومن دوسرے مومن کا آئنا کیا مطلب کہ جیسے آئنے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے اگر چہرے میں کوئی عیب ہے جسم پر کوئی عیب ہے تو نظر آ جاتا ہے ویسے آپ کو نظر نہیں آتا چہرے پہ اگر کوئی عیب ہے سیاہی ملی ہوئی ہے کوئی داغ لگ گیا ہے کوئی پنسی ہو گئی ہے تو خود آدمی اپنا آپ دے سکتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ پنسی ہوگی تو وہ نظر آ جائے گی داغ ہوگا وہ نظر آ جائے گا سیاہی ہوگی وہ نظر آ جائے گی تو شیشہ کیا کرتا ہے انسان کو اس کا ایپ دکھاتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں حضور حضرت صلی اللہ علیہ کہ مومن مومن کا آئینہ ہے یعنی ایک مومن کو یہ چاہیے کہ اگر دوسرے کے اندر کوئی ڈانس دیکھا ہے کوئی ایپ دیکھا ہے تو وہ اس کو بتا دے محبت سے پیار سے بتا دیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے تو دور کر لو اب حضرت ہمارے فرماتے ہیں حضرت عمر کہ دیکھو حضور نے جو آئنے سے تشکیل کی ہے اس میں یہ پہلو بھی مد نظر ہے کہ آئنے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسی کو بتاتا ہے جو سامنے کھڑا ہو دوسروں کو بتاتا نہیں پھرتا جو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اس کا ایپ بتا دے گا تیرے اندر یہ عیب ہے لیکن جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ادھر ادھر ان کو نہیں بتایا گا کہ دیکھو فلاں یہ عیب ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس رسم نے شیشے کے ساتھ تجویز دی اس میں یہ پہلو میں مد نظر ہے کہ جس کا عیب ہے اسی کو بتا دو لیکن دائیں بائیں اس کو پھیلا کے پھرنا تو فلاں بھی یاد ہے فلاں بھی یاد ہے فلاں بھی یاد ہے اس کی کا ذکر کرتے پھرنا یہ فساد پھیلانا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے تو اگر کسی کا عیب ہے اسی کو بتا دو اس کی اصلاح کرنے کی فکر کریں لیکن مجلسوں کو اس سے آلودہ کرنا اور اس کی تحقیر کرنا اس کی تدلیل کرنا اس کی برائیاں بیان کرنا یہ اللہ بچائے یہ دنیا کے اندر بھی خسارے کا سودا ہے اور آخر میں ہی بہت بڑا دنیا کے اندر یہ آپ دیکھو اگر غیبت اس دنیا سے مٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سارے ہی جھگڑے ختم ہو جائیں جھگڑے قصے تنازعات ان کی بہت بڑی بنیاد یہ غیبت ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے تو اللہ سے رحمت توفیق دے ہم کو کہ اس حقیقت کو سمجھ ہاں جہاں باقی ضرورت ہوتی ہے کسی کی برائی بیان کرنے کی شریعت میں وہاں پابندی نہیں ایک شخص چور ہے ڈاکو ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر اس کی چور ڈاکو ہونے کو نہ بتائیں گے لوگوں کو تو یہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا اور ان کو پریشان کرے گا اس سے بتانے میں کوئی رہی ہے وہ کہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ فلاں کا رشتہ آیا ہوا ہے وہ میں قبول کروں آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو جو اس میں حقیقت آپ جانتے ہو وہ بتا سکتے ہو کسی نے ملازمت کی درخواست دی ہے اور اس وقت اس کے حالات جاننے کی ضرورت ہے کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی اس کو کیسا پایا تم نے تو وہاں حقیقت حال بتا سکتے ہو تاکہ دوسرے کسی کو تکلیف وہ اس کی وجہ سے دھوکہ نہ ہو ایسے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کرنے کی اجازت لیکن مجلس سارائی کے لیے لطف لینے کے لیے سخن ترازی کے لیے یہ ضرورتوں کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی مقبول ہے اور جیسا میں نے کیا کہ افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بچنا بڑا مشکل کام اس میں شک نہیں کہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس میں بچنا آسان نہیں لیکن بھائی اگر یہ انسان کے اختیار سے باہر ہوتا تو اللہ تبارک مطالعہ حرام نہ کرتے لا اللہ ہمت کی بات ایک مرتبہ تہیا کر لو عزم کر لو کہ اس زبان سے کسی کی قیمت نہیں نکلے گی ایک مرتبہ اتنا ہی کر کے بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو بھی کہ اللہ اپنی طرف سے میں نے ارادہ کر لیا ہے کسی کی ریبت نہیں کروں گا اے اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں اپنی رحمت سے مجھے اس ریبت کے گناہ سے بچا لیجیے مانگو اللہ تعالیٰ اگر کبھی ابتلا ہو جائے غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر اور توبہ کے ساتھ اس شخص سے معافی بھی مانگو جس کی ضرورت کی ہے تاکہ اس کا حق جو ہے وہ ادا ہو جائے ہم جو پامال ہوا وہ اس سے بھی مانگ ہمارے حضرت والا حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے فرما دیتے تھے کہ بہت سے لوگ مجھ سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ حضرت کیا تو یہ سلسلہ تھا نا اسلام کا تو فرما دیتے بھائی جس نے کسی دوسرے کے حق پامال کیے ہوئے ہیں اس سے معافی مانگ مانگے تو حضرت سے جو بھی تعلق قائم کرتا تھا وہ پہلا کام یہی کراتے تکمیل توبہ میں تو اب بعض حضرت سے معافی مانگتے تھے کہ حضرت ہم نے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے غیبت کی تھی ہم نے آپ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی معاف تو کر دوں گا لیکن پہلے بتاؤ کیا غیبت معاف ضرور کر دوں گا لیکن پہلے مجھے بتاؤ اور فرماتے ہیں کہ اس نیت سے پوچھتا ہوں اس نیت سے پوچھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو غیبت کی ہو وہ واقعی میرے اندر غلطی ہو اور اس سے سن کر میری اصلاح ہو اس لیے سے کہتا ہوں جو معاف ضرور کر دوں گا وعدہ کرتا ہوں لیکن مجھے بتاؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ غائبانہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اور جب لوگ کہتے ہیں غائبانہ تو اس سے میں ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی کسی غلطی پر تنخو ہو جائے کسی کہتا ہوں تو بھائی سب سے پہلا کام یہ ہے آج جب یہ بات آئی ہے تو پتہ نہیں ہم سب مبتلا ہیں کہاں کہاں ریبتیں ہوئی ہیں کیا کچھ ہوا ہے ایک مرتبہ آج اس مجلس میں توبہ کر یا اللہ جو کچھ غیبت کہیں ہوئی ہے کسی کی اے اللہ آج ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اللہ رب توبہ کر سے اے اللہ اپنی طرف سے ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہیں نکلے گی یاد کر لو ارادہ اور توبہ کرنے کے بعد جیسا میں نے ارد کیا کہ جن جن اپنے اصحاب تعلق ہیں ان سے معافی مانگ جہاں معافی سراہتن مانگ سکتے ہو سراہتن مانگ لو ورنہ ہمارے حضرت حضرت حکیم علوم نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا اچھا کلیمہ سکھایا ہے کہ جب دو آدمی جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو کہتے ہیں بھائی ہمارا کہا سنا معاف کرتے ہمارا کہا سنا معاف کر دینا تو ہیں یہ بڑا حکیمانہ جملہ ہے جو بزرگوں نے تجویز کیا کہ جب وہ کہتے کہ ہاں بھائی میں نے معاف کر دیا تو کہا میں کیا داخل ہوا ریبت بھی آ گئی کہ نہیں آ گئی کہا میں اور سنا میں ریبت کا سننا بھی آ گیا تو اس واسطے وہ الگ الگ ہر ایک چیز کی معافی مانگنے میں دشواری تھی تو بزرگوں نے یہ آسان جملہ تجویز فرما دیا بھائی ہمارا کہا سنا معاف کر دیں یہ کہتے بڑے جگانا جملہ جب دوسرے نے کہہ دیا ہاں بھائی معاف کر دیا تو انشاءاللہ وہ سب کچھ معاف ہو گیا عام ہاں، جامع معافی مل گئی جو اصحاب تعلق ہے ان کو خط لکھ بھائی آپ کے ساتھ بہت عرصے تعلق رہا اور اس تعلق کے اندر پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہیں آپ کی حق تلفی ہوئی ہو مجھ سے زبان سے یا اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے فیل سے تو میں تہ دل سے آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں معافی زبان سے مانگ لو تحریر کر کے خط لکھ کے مانگ لو حضرت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مجمع عام میں سارے صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر معافی مانگی کہ جس شخص کو کبھی مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو کبھی میں نے اس کا کوئی حق پامال کیا ہو کبھی کسی نے کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو تو میں موجود ہوں اگر چاہے تو بدلہ لینا تو بدلہ لے لیں اور نہیں تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں میرے حق کو معاف کریں سرکار کے بارے میں بڑے مجبے میں کھڑے ہو معافی مانگی اگر پاکستان میں کرم صلی اللہ تعالیٰ سے رو نے پورا ایک رسالہ لکھا نظر نظر اپنے سارے اہل تعلق کے پاس بھیجا لکھ کر کہ بھائی کسی کا اگر میرے ذمے کوئی حق ہو مجھ سے مانگ لے مطالبہ کر لے نہیں ہو کوئی مجھ سے مجھے معاف کر دے میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے رو نے مجھ سے ہی لکھوایا وہ مضمون اور سارے اپنے تعلق کو ڈاک کے ذریعے بھیجا اخبارات اور رسالوں میں شائع کیا کہ جس جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے اس میں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو کی ہوئی ہو تو مجھ سے مانگ لے یا مجھے معاف کر اور بھائی جب کوئی اللہ کا بندہ معافی مانگے تو بندے کا کام یہ ہے کہ معاف کر دے معاف کر دے اور اس کا سلا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ اپنے کسی بھائی کو معافی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخرت میں انشاءاللہ معافی دے گی تو یہ کام کر اب میں اہل تعلق میں پہلے بھی بار بار کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں یہ کوئی رسم تقریر جلسہ نہیں یہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم سب بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تیراکی کی فکر کریں تو آج جب یہ سبق پڑا ہے ریبت کا اور ریبت میں مبتلا رہے ہیں اپنی سابقہ زندگی میں تو اس سے اب نجات پانے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے آج کی مجلس میں یہ اگر یہ فائدہ حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ بڑا عظیم فائدہ ہے توبہ کر لو یہی بیٹھے بیٹھے ابھی اللہ ہم نے جو کچھ قیمتیں کی ہوں کسی کی اللہ جو آپ کی اس کے حکم میں حکم کی جناب فرمانی ہوئی اللہ ہم اس کے اس پر نازم ہیں شمسار ہیں پشیمان ہیں اور اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں توبہ کر اور اپنے اہل تعلق سے یہ باتیں کر بھائی ہاں ایک دوسرے کو معاف کر بیٹھے بیٹھے میں عرض کرتا ہوں سب آپ لوگ حضرات بیٹھے ہو میں آپ سے یاد کرتا ہوں کہ بھائی میرا جو غصے کو غلطی ہوئی ہو کہا سنا ہو وہ معاف کر دو میرے لیے جس سے جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو جس کو کوئی صدمہ ہوا ہو جس کا کوئی حق کا مال ہوا ہو اب بھی اگر آپ میں حاضر ہوں مجھے حق طلب کر لیں اور آپ حضرات کی طرف سے بھی میں سب حضرات کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر موجود ہیں جو آواز سن رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے کرو یا نہیں ایک دوسرے کو معاف کر سب ہمارے ہمارے درمیان آپس میں جو کچھ طرح کی باتیں ہوئی قیمتیں ہوئی ہو ہم ایک دوسرے کو جتنے حاضرین ہیں وہ سب ایک دوسرے کو معاف کریں اور اس کے بعد جو دوسرے اہل تعلق ہیں ان سے رابطہ کر لو تحریری زبانی کسی طرح ایک مرتبہ جان چھوڑا لو اس عذاب سے ایک مطلب عذاب سے جان چھڑا لو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی جان چھڑا دیں ہمیشہ کے لیے اور پھر آئندہ کے لحاظ کر آئندہ کے لیے حضرت ہمارے حضرت فرما دیتے حضرت کی کہ شروع میں یہ کرنا ہوگا کہ ریبت میں ریبت سے بچنے کے لیے کہ کسی کا پیٹ پیچھے تذکرہ کرو ہی نہیں نہ اچھائی سے نہ برائی کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھائی سے تذکرہ شروع کرتے ہو لیکن شیطان دوسرے راستے پر ڈال دیتا ہے وہ پھر اس کو غیبت بنا دیتا ہے تو اس واسطے تذکرہ کیا کرنے کی ضرورت کیا ارے جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر پڑ جائے وہ دوسرے کے عیوب کا ہاتھ راج کرے گا جس کو اپنی بیماری کی فکر پڑی ہو وہ دوسری بیماری کو کیسے دیکھے گا جس کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو وہ دوسرے کے نظر زکام کو کیا فکر کرے گا اس کو تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے تو اپنی جان کی پڑ جائے اپنے عیبوں کی فکر پڑ جائے اپنی برائیاں سمے سامنے آنے لگے تو غیبت کا تصور ہی بٹ جائے گا ساری ساری غیبت پیدا ہوتی ہے اس واسطے کہ اپنی فکر نہیں اپنی برائیوں کی فکر نہیں اپنے عیوب کی فکر نہیں لہٰذا دوسروں کے ایب ہونے ڈھونڈتے رہتے وہ جو بہادر شاہ ظفر مروم نے فرمایا کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے ایب ہونا بڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا جب آدمی اپنی برائی کو دیکھنے لگتا ہے اپنے عیوب پر نظر ڈالنے لگتا ہے پھر کوئی برا نظر نہیں آتا تو سب سے برا اپنے آپ ہی کو نظر آتا حضرت کی بولے پر صلاح تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں کہ سارے مجھے اپنے ماحول میں اپنے سے زیادہ برا کو نظر آتا ہی وہ آدمی جو مجھے دیجیے وقت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس واسطے کہ اپنے عیوب کی جب تو جب پڑ جاتی ہے تو پھر دوسروں کے پر نگاہ نہیں جاتی دوسروں کے پر نگاہ جاتی ہے اسی وقت جب انسان اپنے سے بے خبر ہو تو آج سے اگر ہم یہ تہیا کر لیں تو بھائی ریبت نہیں کریں گے شاء اللہ کیوں تہیا کرتے ہو نہیں ان شاء اللہ پورا اہتمام کے ساتھ تہیا کرو عزم کرو اس کا ریبت نہیں ہوگی ہماری مجلس اس سے بات اگر فرض کرو کسی مجلس میں دیکھو کہ کسی کی ریبت ہو رہی ہے یا اتفاق سے ذکر آ گیا ہے موضوع بدل دو میں تو بھائی دیکھو ویسے بات کرو بس اب دوسری دوسری دوسری بات اس اس کا طرف طرف لگا دو بات رخ بدل اس اس بات تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پھر احمد سے ہم سب کچھ کی توفیق ادا فرما دے ہر گناہ سے خاص طور سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق ادا فرما دے بس آج اگر بھائی یہ سبق مل جائے تو کافی اچھا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا